ظہیر بن معاویہ نے بیان کیا ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بدر میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی کہ حضرت تعلوت علیہ السلام کے ان اصحاب کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین کو پار کیا تھا تقریباً تین سو دس حضرت برا رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں خدا کی قسم حضرت تعلوت علیہ السلام کے ساتھ نہر فلسطین کو صرف وہی لوگ پار کر سکے تھے جو مومن تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو ستاون